حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے پاس گزرے وہ ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ میں تمہیں دکھلاؤں یعنی سکھلاؤں کہ کھال کیسے اتاری جاتی ہے چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھسایا حتیٰ کہ بغل تک چھپ گیا پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا جناب عامر بن عثمان نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے یعنی پانی کو نہیں چھوا اور ہلال ہلال بن بن میمون میمون جوہنی کے بجائے رملی کہا کہا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہ اس حدیث کو عبد الواحد بن سیاد اور ابو معاویہ نے ہلال سے اس نے عطا سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا ان دونوں یعنی عبد الواحد اور ابو معاویہ نے ابو سعید کا ذکر نہیں کیا सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर एक सौ पचासी